حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم کھائے اور کہے کہ قسم ہے لات اور رزا کی تو اسے تجدید ایمان کے لیے کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ اور جو شخص اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ آؤ جوا کھیلیں تو اسے صدقہ دینا چاہیے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار آٹھ سو ساٹھ